میں بے خبر نحس میرے سے کشتا پر تیری نظر مال پر میری نظر مال پر تیری نظر دولت کے اوپر ہے میری نظر انجام پر ہے ایک ہے مال ایک ہے معال ایک ہے مال ایک ہے معال مال دنیا کی دولت کو کہتے ہیں معال کہتے ہیں انجام کو فرماتے ہیں دنیا داروں کی نظر ہوتی ہے مال پر اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے انجام پر کہ انجام کیا ہوگا آخری انجام کیا ہوگا ہمارے موت ہے موت کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے وہاں کیا حال ہوگا منعم میں بے خبر نحس میرے سکشتہ سکشتا حال پر تیری نظر ہے مال پر میری نظر مال پر مچلے نہ کیوں میری نظر باغ کے ہر نحال پر جھوما ہوں پھول پھول پر چہکا ہوں ڈال ڈال پر اللہ کے ناموں کو لے لے کر کے اللہ کی مستی لے چکا ہوں کیوں نہ جھوموں چنانچہ بزرگوں کے پاس اہل اللہ کے پاس جو دولت ہوتی ہے ان کے سینے میں ہمارے حضرت فرماتے تھے اگر بادشاہوں کو خبر لگ جائے تو حملہ کر دیں بادشاہ لے لو اور یہ دولت بھی دے دو لیکن کوئی اللہ والا اس پہ راز نہیں ہو سکتا ہے اگر سچا اللہ والا ہے سچا صاحب دل ہے تو وہ اس سے کہو کہ بھائی اپنی اللہ کی محبت ہم کو دے دو اور بادشاہ لے لو تو خدا کی قسم و تیار نہیں ہو سکتا ہے ایک بادشاہ کیا ہے ہمارے ساتھ فرماتے ہیں اگر سات بادشاہتیں بھی دی جائے تو سچا والا سودا کرنے کے تیار نہیں ہوگا ہاں؟ کیوں یہ بادشاہتیں فانی ہیں اور اللہ کی محبت باقی ہے ہاں؟ بڑی مشکل سے اللہ کی محبت ملتی ہے بھائی